الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد يحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعتيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له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 اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون ہر قسم کی حمد و ثنا تمام بڑائیاں اور کبریائیاں اللہ رب العزت و جلال کے لیے ہیں جو اکیلا ہی تمام حمد و ثناؤں اور عظمتوں کا حقدار ہے سلاۃ و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثناء و سلام کے بعد تخلیق کائنات کے بعد اللہ رب العزت والجلال کا اپنی مخلوق پر سب سے بڑا احسان اور اس کے احسانات کا کوئی شمار نہیں ہے اس کی نعمتوں اس کے انعامات اس کی مہربانیوں نوازشوں اور رحمتوں کی گنتی ہی نہیں ہو سکتی اللہ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی ان مہربانیوں میں سب سے بڑی مہربانی اور سب سے بڑی نوازش اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور یہ ہدایت ہی ہے جس کی بدولت کائنات کا نظام سلیقے سے چل رہا ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق چلتی ہے جو چیز اللہ کی ہدایت کے مطابق چلتی ہے وہ درست سمت جا رہی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انحراف کرتی ہے وہ فساد برپا کرتی ہے اور اللہ کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے اور انسانوں کی ہدایت ہی سب سے عظیم الشان ہدایت ہے جس طرح کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ویسی ہدایت کسی کو عطا نہیں فرمائی باقی ساری مخلوق تو جبر و اقرا کے تحت ہے اپنی مرضی سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا جو ڈیوٹی لگا رکھی ہے اس کے مطابق دنیا چل رہی ہے انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے خیر و شر کی تعلیم دی ہے اچھائی برائی کا علم دیا ہے ان خلق انسان ام نطفت فجا اللہ ام بصیرہ انا حدینہ حسبیر اما شاہ کے اما کسورہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھائے ہوئے ہیں انسان کو اور اختیار دیا ہے اسی لیے سب سے زیادہ عزت و عزمت اسی کی ہے اور سب سے شاندار اجر بھی انسان ہی کو ملے گا شامل کے لیے کہ اس نے باوجود برائی کا اختیار ہوتے برائی کی قوت ہوتے بھی برائی کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے چھوڑا اور نیکی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اختیار کی اس وجہ سے اس کا مقام سب سے اونچا ہوگا اور اس سے بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کہ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کے ذریعے عطا فرمائی جو سارے کے سارے چیتا اور گزیدہ چنے ہوئے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر سب سے بڑا کرم ہے اور بہت بڑا عطیہ ہے سارے کے سارے ہی پاک باز طاہر اور متحر آئے اور چلے گئے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس پر حرف گیری کرنے کی گنجائش سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے مکمل طور پر فرما بردار اور ادب و احترام کرنے والے اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوا گویا انسانیت کے لیے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے بہت بڑا انعام ہے بہت بڑا ہدیہ ہے وہی میں راہ ہے وہی منظر کی نشاندہی کرتے ہیں انہیں کے ذریعے ہم اچھائی برائی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے عطیہ عطا فرمایا اور کوئی قوم اس وقت کا قوم ہی نہیں بن سکتی جب اس ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا نمونہ نہ اور ہرے پاس اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے بھیجا انبیاء کرام اگر اللہ رب العزت کا حصہ ہوتے یا اللہ کے اوتار ہوتے یا اللہ تعالیٰ کا جز ہوتے تو یہ ہدایت کے لیے نمونہ نہ بن سکتے وہ تو پھر اللہ ہی ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ان کو چنا انسانوں میں سے ان کا انتخاب فرمایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کے اندر تو الوحی صفات ہیں اس لیے ہم تو ان کی ساتھ نہیں چل سکتے اگر ہم آئے کے اندر الوحیت کی صفات ہوتی اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی تو انسانیت کا اعتراض ہوتا کہ یہ تو اللہ ہے یا الوحیت کا حصہ ہے ہم ان کے مطابق کیسے چل سکتے اس لیے اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے چڑو تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم ان کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے اور کمال اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت فرمائی اپنی نگرانی میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نبوت سے پہلے کی زندگی بھی قابل مثال حجت اور ہے قدر استفیق قبل ہی جسان صاحب چالیس سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی بھی حجت اور دلیل کے طور پر پیش کی بعد کی زندگی تو کیا ہی اور ہو سکتا ہے پھر کوئی یہ کہے یہ تو انبیاء ہیں یہ تو اللہ کے چڑے ہوئے بندے ہیں اللہ کی خاص تربیت اور اس کی خاص نگرانی میں ہے اللہ تعالیٰ نے مزید کرم یہ فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر سارے انبیاء کو کچھ نہ کچھ لوگ دیے تھے لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جیسے سب سے عظیم الشان نبی بنایا ویسے سب سے عظیم الشان امت اطاف نہ ایسا نبی کوئی آیا کبھی نہ ایسی امت کبھی کوئی آیا حزم وانتم حضی من الامم میرے حصے میں تم آئے ہو تمہارے حصے میں میں آیا ہوں نہ ایسا نبی کسی کو ملا نہ ایسی امت کسی کو ملی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ باقی سارے نبیوں کی امتوں نے تو جواب دے دیا تھا مشکل وقت میں اے ان کا ربو کا فقاصلہ ہو ہے تو جا رب جا کے لڑائی کرے ہم یہیں بیٹھیں گے لیکن اللہ اکبر ایک ایک بندہ حدیبیہ کے موقع پر جب ادیل نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھوکے میں نہ رہے آپ غلطی کا شکار ہیں جب لڑائی ہوگی سرواریں چمکیں گی ساتھی تو یہ چھوڑ جائیں گے کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بولے ام بزر ام سے حل لڑاؤ رسول ہر علیہ وسلم اور لانٹی ہم نبی صاحب السلام کو چھوڑ دیں گے جانے قربان کر دیں گے اولادیں قربان کر دیں گے مال قربان کر دیں گے محمد کریم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبنے دیں گے سارے اسی طرح کے سارے اسی طرح کے تھے صحابہ کو جوش آ گیا صحابہ کی محبت جوش میں آ گئی پھر انہوں نے کفار کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا تھوک بھی زمین میں نہیں کرنے دے رہے پانی ملوں کا وہ بھی زمین میں نہیں کرنے دے رہے کوئی بال ٹوٹتا ہے تو وہ بھی زمین پہ نہیں کر دے تاکہ کفار دیکھ لیں کہ محمد کو کیسے جانسار ملے ہوئے صلی اللہ علیہ اوبکر صدیق نے جو جواب دیا سارے صحابہ کو وہی جواب دیا سارے صحابہ کے سردار بھی تھے سارے صحابہ کے ترجمان بھی جو بکر نے کیا دیا وہ کافی ہے سب ہم اور وسلم کو چھوڑ دیں سوال ہی پیدا نہیں عمر رسیدہ تھے نبی صاحب السلام کی لڑائی تھے اسی لیے جب ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہوئے مدینے میں تشریف لائے تو انصار استقبال کے لیے باہر نکلے تو ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان دونوں میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم ملتے جلتے تھے صدیق اور نبی صاحب اسلام ملتے جلتے تھے بھی قریب قریب تھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان میں سے نبی علیہ صاحب السلام کون ہے اور بکر صدیق کون ہے کیا اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہوئی ہے اللہ اکبر اور یہ عزتیں جانساری کی وجہ سے فداکاری کی وجہ سے قربانیوں کی وجہ سے ایمان کی دولت کی وجہ سے ہے خدمت اسلام کی وجہ سے ہے خدمت رسول کی وجہ سے ہے ساری زندگی اسی کام میں گزارتی نبی سات اسلام کا چوکی دارہ ہو رہا ہے نبی صاحب اسلام کے لیے مال فراہم کیا جا رہا ہے نبی صاحب اسلام کی نگرانی ہو رہی ہے ایسا گیس کیا پیچھے چل رہے ہیں کبھی آگے چل رہے ہیں پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو نہ کبھی خیال آتا ہے پیچھے سے تلاش کرنے والے نہ آ جائیں کبھی خیال آتا ہے آگے سے کوئی حملہ کرنے والا نہ آ جائے اس لیے کبھی پیچھے ہو جاتا ہوں کبھی آگے ہو جاتا ہوں حضرت محمد الرسلم کو گزر نہ پہنچے آپ کو نقصان نہ پہنچے جو پہنچے مجھے اللہ اکبر یہ جان ساری اور فلاح کاری کہ امام الانبیاء کو کوئی تکلیف نہ پہنچے جو پہنچے مجھے پہنچ جائے رونے کا سبب پوچھا تو اس کا بھی یہی جواب دیا اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا آپ کے لیے رو رہا ہوں کہیں آپ کو نقصان نہ اپنی جان کے مجھے کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس قدر ہمت اور عظیمت اور بہادری دے رکھی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جتنا بہادر بکر تھا اتنا بہادر اور کوئی نہیں یہ شیر خدا کہہ رہے کہ جتنے بہادر بکر صدیق تھے اتنا بہادر کوئی نہیں تھا مشکل مقابلات میں حوصلہ دکھایا تو بک کے صدیق نے بدر کے مقام پہ جب مسلمان انتہائی مشکل کی گھڑی میں سخت ترین رات تھی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بدر میں جنگ سے پہلے کی رات گزاری حضرت علی ہی کا بیان ہے سے امام حاکم نے نقل کیا امام احمد نے امام اللہ اللہ ہوا ہم سب سوئے ہوئے تھے یہ ایک نیک شگون تھا اگلے دن جنگ ہونے والی ہے تین سو تیرہ ہے مقابلے میں ایک ہزار ہے یہ بے دستوں پا ہے ان کے پاس ہتھیار ہے اونٹ ہیں گھوڑے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور سو رہے بلکہ میدان جنگ میں بھی اونگ آ رہی تھی جو بچی کو من آسا امن ہے نے کیا اللہ نے حوصلہ دیا ہوا ہے تین سو کا ہزار سے مقابلہ ہے اور اونگ آ رہی ہے اس سے زیادہ اطمینان سکون کیا ہوگا کہ اونگ آ جائے جنگ میں اونگ آنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بندے حوصلے میں اور جیت ہو جائیں گے میں سب کے سب سوئے ہوئے تھے اکیلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کو ساری رات بتاتے ساری رات دعائیں کرتے اللہ جی دلی میں بہت اللہ تو نے جو مجھے جیت کے کامیابی کے وعدے دیے ہوئے ہیں اللہ ان وعدوں کو پورا کر دیں ساری رات ایک ہی بات ہے اللہ ماں مہاراج کری اللہ ماں مہاراج کری اللہ جو تم نے مجھے وعدے دیے ہوئے ان وعدوں کو پورا کر دیں وہ اللہ ہے شہنشاہ معظم ہے اس کو کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے نا کہ تم نے کل وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا اس کی مرضی فیصلے تبدیل بھی کر رہے تو کون کچھ کہہ سکتا ہے اس لیے نمازیں پڑھ کے اترانا نہیں چاہیے کہ جنتی ہو گئے ہیں منتیں کرنی چاہیے کہ اللہ اسے قبول فرما اللہ ماباستانی اللہ جو تم نے وعدے کیے ہوئے ہیں کامیابی کے انہیں پورے کر دے اللہ معنی اللہ جو تھی مجھے دینے کے وعدے کیے ہو مجھے عطا فرما دے اللہ کا نے کہا متا اسلام لن تو بد آبادہ اللہ یہ گنتی کے مسلمان ہیں یہ گنتی کے مسلمان ہیں چودہ سال کی محنت ہے اگر یہ آج ہلاک ہو گئے زمین میں تیری روحیت کا نام دینے والا کوئی نہیں ہے ساری رات دل گرا کے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں حتیہ کہ آپ کی چادر اس الحا کی وجہ سے اس تجربوں کی وجہ سے اور ان التجاؤں کی وجہ سے اس گہری توجہ کی وجہ سے کرنے سے چادر بھی گر گئی جو ہمیشہ اوڑے رکھتے تھے کبھی نہیں کرنے دیتے اللہ اکبر حضرت اربک کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ اکیلے آگے بڑھے اور آگے نبی صاحب اسلام کو سینے سے لگایا تو فرمایا اللہ کے رسول اللہ کے رسول آپ نے اللہ کو بہت پکار لیا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے کرے حوصلہ دے رہے ہیں محمد رسولوں کا بکر سلام کیا بہادری اور کیا ہمت اسی موقف کی وجہ سے حضرت علی نے فرمایا کہ ابو کے صدیق سے بڑھ کر ہم نے کوئی بہادر اور سلا نہیں سب سے بہادر ابو کے صدیق مشکل اوقات میں حضرت محمد رسول کو حوصلہ حوصلہ اللہ کے رسول اللہ رب العزت ضرور اپنے وعدے پورے کرے گا آپ نے اللہ کو بہت پکار لیا حسب اللہ اللہ کافی ہو جائے گا بس اللہ تربا کا اللہ رب کا آپ نے اللہ تعالیٰ کو بہت کے ساتھ پکار لیا ہے اللہ الحا کی نیند وعدے پورے کرے کہ مشکل ترین گھڑی میں صدیق حوصلہ فرما رہے پھر اللہ رب العزت نے ایسا ہی ایسے ہی مہربانی کی دیکھتے ہی دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا لیکن ابھی ارساط السلام کی دعا جاری رہی حتہ اسبہ صبح تک دعا کرتے حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے یہ آیت ملی سیدم الجم الدبر اللہ کے نبی کو اطلاع دے دی گئی سیدم الجم الدبر یہ ساری جماعتیں جو اکٹھی ہو کے آئی ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گی اور یہ شکست کھا کے دے کے بھاگ جائیں گی اور تم جیت جاؤ گے اللہ اکبر اور اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين آسمان سے فرشتے تیری مدد کے لیے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتریں گے اور فرشتہ بھی کتار اندر کتار ضرورت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقریم ہے اہل ایمان کے لیے حضرت محمد رسول اللہ کی ورنہ فرشتہ تو ایک ہی سارے اہل مکہ کو الٹ پلٹ کے رکھ دے ایک ہی فرشتہ سارے کفار کے لیے کافی ہے اور ویسے بھی فرشتوں کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا بھی ہٹ ڈالتا ہے اللہ نے جان ساتھ ساتھی بھی ایسے دے رکھے لیکن اللہ نے کتار اندر کتار فرشتے نازل کر دیے شیطان ابلیس نے دیکھ لیے کہ فرشتے آ رہے ہیں پتا کیسا آدا کہ بھائی گال ہے اِن بری ارام اتنی کراف اللہ اللہ شدید وہاں سے ورگلا کے لے آیا یہاں جب دیکھے گی اوپر سے کام آ رہی ہے لڑنے کے لیے بات کیا کہتا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں تم جانو تمہارا کام کرو اللہ اکبر تو سٹیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس قدر اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا ہوا ہے نبی اسلام پر جان قربان کرنے کا جذبہ دیا ہوا ہے اسلام کی خدمت کا جذبہ دیا ہوا ہے کسی اور کے نصیب میں نہیں ہے میں یہ کر رہا ہوں کہ ساتھی میں سارے انبیاء اکرام کو ملے لیکن جیسے ساتھی ہے محمد الرسول علیہ وسلم کو ملے ویسے کسی کو نہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ انبیاء تو اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے گیتاوں پر برگزیدہ نبی اور رسول ہیں ہم ویسے کیسے ایس ویسی زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں جیسے نبی بسر کریں اللہ نے عام لوگوں کی ایک جماعت بھی نبی کو دے دی اس کا نام صحابہ اکرام کی جماعت ہے اور جنہوں نے دین پر مکمل عمل کر کے دکھا دیا اور جانے قربان کر کے دکھا دی اصل نمونے کے لوگ یہ ہیں میں یار ایمان یہ سینامنور مسلم آمن تم بھی فصل وی اگر ویسے ایمان لے آتے جیسے عمر عثمان لائے ہیں علی عثمان لائے ہیں عثمان عثمان لائے ہیں تو کامیابی ہی کامیابی اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم ہستیاں حضرت محمد الرسول اللہ سارے انبیاء کرام کی خوبیاں اکٹھی کر کے امام الانبیاء میں رکھ دی گئی ساری کتابوں کی خوبیاں اکٹھی کر کے قرآن کریم میں رکھ دی گئی اور یہ مجموعہ امام الانبیاء کو عطا کر دیا گیا اور امام الانبیاء خوبیوں کا مجموعہ بنا دیے گئے اور امام الانبیاء کی خوبیاں صحابہ اکرام میں بکھیر دی گئی تاکہ یہ شاندار گلدستہ تیار ہو جائے اور دنیا ان کو دیکھ کر زندگی بسر کرے صحابہ اکرام ہمارے لیے نمونہ ہے ہمارے لیے نمونہ ہے صحابہ اکرام نے جیسے کتاب اللہ سنت رسول اللہ پہ عمل کیا صحابہ اکرام نے جیسے محمد رسول اللہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ویسے ہمیں سیرتیں اپنانی چاہیے جتنی کوئی زیادہ قربانی دے گا اتنا ہی زیادہ قرب الہی حاصل کرے گا جتنی کوئی زیادہ جانکاری سے کام لے گا اتنا ہی زیادہ قرب الہی حاصل کرے گا جتنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ محبت کرے گا اتنا ہی اللہ کا زیادہ قرب پائے گا اس کے لیے نمونے ہیں صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام میں چیتا اور گزیتا ہے ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے بڑی عزت نصیب کی فتح مکہ کے موقع پر اللہ اکبر ابھی تک ابو کے صدیق کے والد محترم ابو کا عثمان مسلمان میں بندے بہت اچھے تھے درد دل رکھنے والے او بکر کے باپ او بکر کے باپ تھے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو گربی صاحب اسلام کر کے نکلے او بکر سے کر کے نکلے تو گھر آ کے بچوں سے ہمدردی کا اظہار کیا کہ تمہیں کس کے ساتھ کر کے چلے گئے ہیں او بکر کی بیٹی بڑی سمجھدار تھی پتھروں پر ہاتھ رکھا کہ اتنے سارے پیسے چھوڑ کے گئے ہمارے لیے تو میں اگر اتنے پیسے چھوڑ گئے پھر خیر بچے بھوکے نہیں مرے گئے نبینے تھے نظر نہیں آتا تو خوبصورت سے پتھر کٹھے کر کے اوپر آتا لیا اپنے دادا کے یہ سارے و رات چھوڑ کے گئے ہمارے لیے اللہ کیا تو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن تھے سمجھدار وفادار ہجت کی ہجت کے راز کا بھی ان کو پتا تھا لیکن اچھا نہیں کیا باوجود اس کے مسلمان نہیں اب ان کے بھی نصیب تھے اربک صدیق اللہ تعالیٰ نے گھر تشریف لے گئے اپنے نبی نے باپ کا بازو پکڑا ان کو کھینچ کر نبی صاحب اسلام کی خدمت میں حاضر کیا نبی صاحب اسلام کا بھی نے تشریف فرمایا ہے جب دیکھا کہ کے صدیق اپنے باپ کو لا رہے ہیں ان کا استقبال کیا اور ساتھ ابو کے صدیق کو اتنا بڑا اعزاز بخشا روبیا ابو بکر اللہ بھی بیٹھے بہتی حتہ آتی ہے بکر اس بابے کو گھر رہنے دیتے ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اللہ اللہ بڑے مقام کی بات ہے بڑی عزت کی بات ہے بڑی عزت کی بات ہے کہ ہم اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اس کی گاڑی اس کو گھر ہی رہیں گے بابا حضور اور ابو بکر کا جواب بھی کمال ہے بغیر سوچے کے فرمایا ہوا حق کو تنشیل ایسی یا رسول اللہ یہ میرا بوڑھا باپ اسی کا فرض بنتا ہے کہ چل کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو آپ کی اس کے پاس اللہ اکبر یہ دماغ کی صفائی یہ دل کی صفائی اسی نتیجے میں یہ احترام نصیب ہوا اور اللہ کے رسول نے فرمایا اسلم کتنی سی بات کہی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا ابو کے صدیق کے باپ کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اسلم اسلام لے آؤ وہ کہنے لگے لا الا اللہ محمد نبی کا ہاتھ لگا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ اسلام میں اسی موقع پر نبی صاحب اسلام نے فرمایا تھا کہ اس کی داڑھی کو رنگ دیتے تو اچھا تھا داڑھی کو رنگ دیتے تو اچھا تھا داڑھی بہت سفید تھی ابو کہا کر تو میرے بھائیوں یہ ابو کے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کی زندگی اسلام کے لیے وقف ہے رسول اللہ کے لیے وقف ہے اسلام کی خدمت کے لیے جو ہو سکتا ہے کر رہے سب سے زیادہ جانسار اس لیے اللہ رب العزت سے دین لینے کے لیے انبیاء اکرام کے بغیر کوئی طریقہ نہیں شخص اللہ تعالیٰ سے کچھ دین کی بات لینا چاہتا ہے دین کی بات دنیا مانگنی ہے اولاد مانگنی ہے دولت مانگنی ہے عزت مانگنی ہے جو مانگنا ہے برا راست اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں اگر دین لینا ہے تو محمد الرسلم کے بغیر ایک حرف نہیں ملے دین کا ایک حرف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو نہیں مل سکتا ہم دیا ایک رام کے بغیر جو ملے گا نبی کے ذریعے ملے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس نے اللہ سے دین نبی کے بغیر لینے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو جائے گا ہلاک اور برباد ہو جائے گا دین نہیں ملے گا سوال ہی پیدا نہیں اور جو کچھ بھی لینا ہے براہ راست لینا ہے اور دین لینا ہے تو محمد کریم علیہ السلام کے ذریعے لینا اس لیے کہ سب سے اونچی چیز یہ اس کو یہ عزت بخشی گئی دین کو یہ صرف بخشا گیا نماز روزے حج زکات کو یہ صرف بخشا گیا قرآن کریم کو یہ صرف بخشا گیا ہے سنت رسول اللہ کو صرف بخشا گیا ہے کہ محمد رسول کے بغیر اللہ سے نہیں دیا سکتا یہ اولادیں یہ مال یہ دولت یہ حیثیت کے نہیں یہ براہ راست اللہ چھانٹ رہا ہے بانٹ رہا ہے پھیلا رہا ہے اسی لیے قرآن بھرا پڑا ہے جہاں سے مرضی اٹھا کے دیکھ لو وعدے ہیں کہ دنیا تمہارے گھر پہنچاؤں گا روٹی تمہارے گھر پہنچاؤں گا دین تمہارے گھر نہیں حاضر ہوگا دین دینے کے لیے تمہیں گھر سے نکلنا پڑے گا یہ عزت والی چیز دنیا میں سب سے بڑا عطیہ اللہ تعالیٰ کا بھی آئے کرام کے ذریعے ملا اگر ندیوں کے درمیان سے نکال دیا جائے تو دین نہیں ملے گا گمراہی ملے گی بالکل ایسے ہی اگر کسی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رہنی ہے آپ کا کردار دیکھنا ہے آپ کی سنت پر عمل کرنا ہے آپ کی حدیث تک رسائی حاصل کرنی ہے آپ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے صحابہ اکرام کو دیکھنا ہوگا اس کے بغیر دین نہیں مل سکتا صحابہ اکرام نے جیسے دین کو ہٹایا ویسے صحابہ کو نکال کے دین نہیں ملے گا صحابہ اکرام کو نکال کے دین کی سمجھ بھی حاصل نہیں ہوگی فہم صحابہ حجت ہے دین کی ایک بات آپ کو بھی سمجھ آتی ہے کے صدیق کو بھی سمجھ آتی ہے کے صدیق کی سمجھ کو اپنی سمجھ پہ ترجیح دینی ہوگی اس کے بغیر دین تو نہیں جائے گا تماشا لگ جائے گا اس لیے اسی لیے دشمنان اسلام مشرقین مکہ حضرت محمد الرسلم کے کیڑے نکالتے تھے مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد پر تنقید تھی میں لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللہ اعتراض اللہ پہ کرنا چاہتے ہیں نشانہ محمد کریم علیہ السلام کو برا ہیں آج بھی اسلام کے دشمن عداوت کا ثبوت دینا ہے امام الانبیاء کی دشمنی امام الانبیاء سے کرنی ہے نشانہ سامنے ابکر عمر عثمان ابو بکر کو برا کہنے والے اصل میں نبی اسلام کو برا کہنا چاہتے ہیں اگر ابو بکر کے اندر کوئی خامی تھی اگر ابو بکر کے اندر کوئی آر تھے اگر ابو بکر صدیق کے اندر کوئی کمیاں تھیں تو امام الانبیاء کے سب سے زیادہ قریب کیوں تھے امام الانبیاء کے گھر کا سکون کیوں تھے امام الانبیاء کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں تھے ابو بکر صدیق تو میرے بھائیوں یہ دین کا اونچا نشان ہے صالحین صحابہ اکرام صحابہ اکرام کے بغیر دین تک رسائی ممکن نہیں اور صحابہ میں سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق کا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی راستہ اختیار کرنے کی توفیق ہمیں بھی ان کی سیرتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی اسلام کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے ہمیں بھی امام الانبیاء کے لیے فضا کاری اور جان ساری کا جذبہ عطا فرمائے ہمیں بھی دین کے چوکیدار بننے کی توفیق عطا فرمائے صبح توفیق اللہ بلّہ علیہ وقت تو